لائق صد احترام علماء کرام معزز حاضرین و سامعین میں ایک پٹھان زیادہ ہوں میرا اوڑھنا بچھونا پشتو ہے حتیٰ کہ میں سوچتا بھی پشتو زبان میں ہوں میں اردو میں آپ کو کیا کہوں گا ماشاءاللہ <laughs> الحمدللہ کل سے لے کر آج تک آپ نے حضرات علماء کرام سے یہ سنا اور یہ یاد کر لیا دل کی تختی پہ لکھ لیا کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا تحفظ سو آیات کریمہ سے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب ختم نبوت کا تحفظ دو سو دس آیات کریمہ اور عملی اقدام سے فرمایا ہے حضرات صحاب کرام نے اجماع سے اور جہاد سے منصب ختم نبوت اور عقید ختم نبوت کا تحفظ فرمایا ہے اور چودہ سو سال سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تلک امت نے منصب ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ اتباع کر کے فرمایا ہے آپ کے سامنے میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی آپ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں اس وقت تک جب تک میں اسے عزیز تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنی اولاد سے اور تام جہاں تمام جہان کے انسانوں سے اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے ذرا دیکھنا ہے کہ آقا کے اس ارشاد پہ حضرات صحابہ کرام نے کس طرح عمل فرمایا تھا اس لیے کہ ہمیں ہر حکم پہ دیکھنا پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو وہ جماعت جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک ایک صحابی اللہ کا منتخب کردہ ہے ایک ایک ازواج متحرات میں سے ایک ایک زوج متحرہ اللہ کی منتخب کردہ ہے ایک ایک امتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا بھی اللہ کا منتخب کرتا ہے ذرا احساس کر لو اس چیز کا آپ آج جو جہاں بیٹھے ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اقرار میں بیٹھے ہو اظہار میں بیٹھے ہو اور جب بیٹھے ہو تو ذرا تصور کر لو کیا تم میں کوئی ہے جس کو اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ کی سنگلاخ زمین پہ جو ہے وہ گھسیٹا گیا ہو کسی کے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو گھسیٹا گیا ہے کسی کے سینے پہ پتھر رکھ کے اس کو اذیت دی گئی ہے کسی کو خباب ابن عرب کی طرح انگاروں پہ لٹایا گیا ہے کسی مائی کو سمیہ کی طرح دو پاؤں اس کے دو اونٹوں سے باندھ کر مخالف سمت میں بھگایا گیا ہے کوئی ہے ایسا جو پہلے مسلمان نہ تھا اب وہ اپنی کوشش سے اپنی جد و جہد سے اپنی صلاحیت سے اس نے ایمان قبول کیا ہو نانا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے ہر وہ شخص جو یہاں بیٹھا ہے یہ وہی ہے جب پیدا ہوا اس کے کان میں آواز آئی اللہ اکبر تو کس کا انتخاب ہو تو اس کا حق کب ادا کرو گے اس کے حق ادا کرنے کی ضرورت ہے صحابہ نے وہ حق ادا کیا ہے کہ اللہ نے انہیں منتخب کیا اپنے محبوب کے لیے تبھی تو اللہ بار بار قرآن میں کہیں فرماتا ہے اولائک هم المفلحون اولائک هم المحتدون اولائک هم الراشدون اولائک هم المؤمنون حقا لقد رضی اللہ عن المؤمنین زیوائعونک تحت الشجرہ کہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اور کہیں تمام جنو انس کے لیے قیامت تک کے لیے حضرات صحابہ کرام کو معیار ایمان بناتا ہے معیار عدالت بناتا ہے کرتا رہ تو ایک منشی ہو کے انکار اللہ فرماتا ہے ہمارا یہ ایمان ہے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا اے اصحاب رسول اگر یہ یہود و نصارہ ایمان لے آئیں آپ کے ایمان کی طرح تو پس یقیناً انہوں نے ہدایت پائی تو میار حق میار ایمان میار عدالت صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس طرح کی ہے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم تم میں کوئی مؤمن نہیں حتی احبا الہ جب تک میں اسے عزیز تر نہ ہو جاؤں مم والدی ہی اپنے باپ سے وقت مختصر ہے ذرا دیکھیں یہ حجرہ ہے ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں ابو سفیان کی بیٹی ہیں یہ کون ہیں یہ خال المؤمنین جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ متحرہ ہیں ان کے والد ابو سفیان ان کے گھر آتے ہیں ان کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں ابھی ایمان قبول نہیں کیا حدیبیہ کا واقعہ گزر چکا ہے بدعہدی ہو چکی ہے تجدید صلح کا معاملہ ہے ابو سفیان کفر کی حالت میں مدینہ مدینہ طیبہ آتے ہیں بیٹی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں بیٹی باپ کو دیکھتی ہے تو بسرے کو لپیٹتی ہے بیٹی باپ کو لپیٹتی ہے جب مہمان آپ کے گھر آتا ہے آپ اس کے لیے بستر بچھاتے ہیں یا بسترے کو لپیٹتے ہیں مہمان کے لیے بستر بچھانا جو ہے یہ اس کی عزت ہے یا اس کے لیے بستر سمیٹ دینا اس کی عزت ہے مہمان کے لیے بسترا بچھانا اس کی عزت ہے باپ گھر میں داخل ہوتا ہے بیٹی بسترے کو لپیٹ رہی ہے باپ پوچھتا ہے بیٹی بسترا کیوں لپیٹ دیا اللہ اکبر فرماتی ہیں یہ بسترا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک مشرق اس پہ بیٹھے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب من والده بدر کا جب موقع تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر مبارک میں کوئی باپ تھا مخالف بیٹا تھا کوئی بھانجا تھا مخالف مامو تھا کوئی بھتیجا تھا مخالف چچا تھا بدر کا واقعہ گزر گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے عبد الرحمن بعد میں ایمان قبول کیا عرض کرتا ہے بابا ابو بکر صدیق سے عرض کرتا ہے خلیفت الرسول بلا فصل سے عرض کرتا ہے اے بابا جان آپ تو بدر کے یوم میں بدر کے دن میں میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے پھر مجھے یہ خیال آیا باپ کی محبت عود آئی میں نے اپنی تلوار کی زد سے آپ کو بچا دیا سنو سنو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو میری تلوار کے زد میں آ جاتا بخدا میں تمہیں قتل کر دیتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین تو باپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اولاد سے زیادہ محبت کرنی ہے تام جہان کے انسانوں سے زیادہ محبت کرنی ہے وہ محبت کس طرح کرنی ہے صحابہ سے سیکھو یہ محبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی اس سخت حالت میں جو ہے میدان میں کھڑے ہیں اور آقا کے ارد گرد صرف چند صحابہ موجود ہیں دیگر صحابہ جگہ جگہ ٹولیوں میں تقسیم کفار کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے میرے اور دشمن کے درمیان حائل ہو جائے کون ہے جو میرے اور دشمن کے درمیان حائل ہو جائے اور جنت پالے چھ صحابہ انصاری یقے بات دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان حائل واقع ہوتے ہیں تیروں کے زخم سہتے ہیں خنجروں کے زخم سہتے ہیں نیزوں کے زخم سہتے ہیں تلواروں کے زخم سہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو آن دے دیتے ہیں اور آخری جو ساتویں صحابی ہیں کیا بات ہے ان کی جان لینے کی زیاد ابن سکن نام ہے ان کا رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی سانس ان کے وجود کو خیر بات کہہ رہی تھی ان کا رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ رکھا ہوا تھا تو صحابہ نے بتایا کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی حفاظت کرنی ہے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کرنی ہے عملاً بتلا دیا ہے آپ کو آپ کا اور ہمارا کام جو ہے وہ اب عمل کرنا ہے آپ نے سنا کہ گستاخان رسول کے متعلق کیا قرارداد پیش ہوئی کہ اپنا سفیر واپس بلا لیں سفیر ہوگا تو واپس بلائیں گے وہاں تو سفیرہ بیٹھی ہے اپنی سفیرہ واپس بلا لیں اور ان کے سفیر کو یہاں سے نکال دیں ان سے تعلقات ختم کر دیں لیکن یہ کون کرے گا گستاخ رسول کو سزا دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ ساری مسلم امہ کو اکٹھا ہونا چاہیے جیسے ان کی عوام اکٹھی ہے ایسے حکمران اکٹھے ہو جائیں ساری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ناموس کے تحفظ کے لیے دنیا کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے جو ہے وہ مر مٹ رہے ہیں کہ ہم نے آقا کے ناموس کی تحفظ کرنی ہے آپ نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی آپ نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی انشاءاللہ کرنی ہے اور ان کے کہنے پہ کرنی ہے اور ان قیادت میں کرنی ہے او بھائی یہ نامو سے رسالت کی تحفظ کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے گستاخ رسول کے ساتھ کیا کیا ہم تو کہتے ہیں نا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رحمت للعالمین ہے فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ شریف کے دروازے میں استادہ ہیں اور تمام قریش جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کے سہن میں سر جھکائے کھڑے سر جھکائے کھڑے ہیں اور آقا نے پوچھا دریا فرمایا کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ آج تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے جواب میں کیا کہا کریم ابن کریم جو کرے وہ ہو کریم ابن کریم جو کرے وہ ہو دشمن اس وقت سر جھکائے کھڑا ہے اور اعتراف کر رہا ہے کہ کریم بھی ہے ابن کریم بھی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جو بھائی بات ہونے دو بعد میں حضرات جو ہیں تشریف فرمائیں ان کے بیانات ہونے میں چند مختصر باتیں کرتا ہوں تو آقا اس دروازے مبارک میں استادہ ہیں اب وہ سارے لوگ سر جکائے کھڑے ہیں جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے خاک اور راکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکی تھی وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں چادر ڈال کے اس کو اتنا مڑوڑا کہ بلا تشبیح چشمان نبوت جو ہے وہ ڈیلوں سے باہر آ گئی تھی وہ لوگ جنہوں نے مسجد حرام میں سجدے کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے اوپر اونٹ کی اوجری غلازت سے بھری ہوئی رکھ دی تھی وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان کے سامنے اتنی اذیتیں دی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ اذیت بھی دی کہ ان کی دو بیٹیوں کو جو نکاح شدہ تھیں جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی گھر بیٹھے طلاق صرف اذیت دینے کے لیے دی وہ لوگ جنہوں نے شاہ طالب میں تین سال کا مقاطع کیا صحابہ فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کا یہ عالم تھا کہ بچے رات کو دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بلک بلک کر روتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آوازیں سنتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور فرماتے ہیں ایسا موقع بھی آیا کہ ہم نے رات کی تاریکی میں زمین پر رینگتی ہوئی چیز کو زندہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا اس لیے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ لوگ وہ سب کھڑے ہیں وہ جنہوں نے جھوٹ کی نسبت کی وہ جنہوں نے جادو کی نسبت کی وہ جنہوں نے جنون کی نسبت کی وہ سب کھڑے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا جو کریم ابن کریم فرمایا کرتے ہیں کہ لا تصریب علیکم اليوم عام معافی کا اعلان کر دیا لیکن اس عام معافی میں ایک اللہ ہے اس عام معافی میں ایک اللہ ہے یہ کانٹے بچھانے والے یہ گالیاں بکنے والے یہ اذیتیں دینے والے یہ صحابہ کو اذیتیں دے کے مجھ کے اذیتیں پہنچانے والے یہ سب ظلم و ستم کرنے والے معاف ہیں صرف وہ سات آٹھ افراد معاف نہیں ہیں جنہوں نے مقام رسالت کی شان میں گستاخی کی ہے اے وہ بلد امین میں وہ بیت امین جہاں داخل ہو کے سب کو امن حاصل ہو جاتا ہے آواز آتی ہے اے اللہ کے رسول وہ ابن خطل جو گستاخ رسول ہے وہ تو غلاف کعبہ میں اس نے اپنے آپ کو لپٹا رکھا ہے اس کے ساتھ کیا کرے گا فرمایا غلاف کعبہ کے اندر گستاخ رسول کو قتل کر دو گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جملہ گستاخان کو یہی سزا دی اور پوچھو کاب ابن اشرف یہودی کون تھا گستاخ رسول تھا آج تک اس کا اس بدبخت کا وہ محل جو ہے کھنڈر کی صورت میں مدینہ طیبہ میں موجود ہے عبرت بن کے واللہ مدینہ کی گلی گلی میں چپے چپے پہ انوار کی بارش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان کی بارش ہے لیکن شاہ فیصل شہید نے جہاں پہ بارانی ڈیم بنایا تھا مدینہ طیبہ میں اس کے بالکل مقابل میں یہ کعب ابن اشرف یہودی کے گھر کے کھنڈرات ہیں وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان دیکھنے کے لیے چلا جائے عبرت حاصل کرنے کے لیے چلا جائے نہ جانے کیسی نحوست وہاں برس رہی ہے مسلمان کا دل وہاں تنگ ہوتا ہے پھٹتا ہے کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ تو کاب ابن اشرف جو یہودی تھا گستاخ رسول تھا آقا کے حکم پہ اس کو قتل کیا کس نے قتل کیا صحابہ نے قتل کیا نام بھی سن لو محمد ابن مسلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور رشتہ بھی سن لو کاب ابن اشرف ان کا مامو ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين یہ آج کا وقت نہیں ہے کہ اب یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں یہ ان کا پرانا وطیرہ ہے وہ ابو رافع بھی یہودی تھا گستاخ رسول جس کے قتل کا حکم اللہ کے رسول نے دیا وہ ابو افق بھی یہودی تھا گستاخ رسول جس کے قتل کا حکم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ سارے یہود و نصارہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کرتے تھے ان کو سزا یہی ملی کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے اچھا جی تو پھر صحابہ کے بعد امت نے کیا کیا گستاخ رسول کو سزا دینے کا سب سے لمبا اور بڑا واقعہ جو ہے وہ اس وقت کا ہے کہ جب اندلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں تلے روندا اور مسلمانوں نے ہسپانیہ کو فتح کیا تو اس وقت پادریوں کا ایک جتھا اس وقت کا خود کش بنا کس نے بنایا پادری نے بنایا خود کش دستہ کس نے بنایا پادری نے بنایا اس کا کیا خود کش دستے کے کیا عزائم تھے عزائم یہ تھے مسلمانوں کی عدالت میں جاؤ مسلمانوں کے بازاروں میں جاؤ مسلمانوں کے اجتماعات میں جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرو ان کا سرغنہ تھا پادری یولو جیس مسلمانوں نے بھی صرفہ نہیں کیا یہ اس وقت کی آواز ہے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا آواز کم ہو گئی ہے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا آج بتا دو تم اپنی آواز کے ساتھ کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ محمد ابن مسلمہ ہے آج تم بتا دو اپنی آواز کے ساتھ کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ غازی علم دین شہید ہے آج بتا دو اپنی آواز کے ساتھ کہ تم میں سے ہر ایک حاجی محمد مانک شہید ہے آج بتا دو تم یہ اونچی آواز سے کہ تم میں سے ہر ایک عبد القیوم شہید ہے آج بتا دو یہ اونچی آواز سے کہ عامر عبد الرحمان چیمہ تم میں سے ہر ایک ہے آج بتا دو اپنی آواز سے کہ تم میں سے ہر ایک ممتاز قادری ہے اچھا بھائی اب عرض یہ ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دنیا کے پانچ برے اعظم میں جو کام ختم نبوت کا اور ناموس رسالت کے تحفظ کا جاری ہے یہ کیا ہے پرامن ہے کیا ہے بھائی پر امن ہے اور ملک کے قانون کے دائرے کے اندر ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم سزا دینا چاہتے ہو گستاخان رسول کو یا نہیں جو جو گستاخان رسول کو سزا دینا چاہتا ہے ہاتھ ہاتھ بلند کرے ہاں بھائی اب نیچے کر لو تم میں سے کوئی امریکہ تو نہیں جا سکتا نا جی پہلے یہ دعا کرو ٹھہرو ٹھہرو آگے نہ بڑھو پہلے یہ دعا کرو کہ اللہ وہیں کوئی عامر عبد الرحمان چیما اس کے لیے پیدا فرما دے اور دوسرا یہ کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ان سب گستاخوں کو تم پر امن طریقے سے سزا دے سکتے ہو ایسی سزا کہ تم تمہارے اوپر کوئی قانون لاگو نہ ہو وہ کیا سزا ہے یہ سارے کفار امریکہ اور اس کے یہ ابنائے دنیا ہے دنیا کے بچے ہیں ان کو معیشت کی ضرب دو کیا دو ان کو معیشت کی ضرب دو حکومت سے مطالبہ کرو کہ وہ ساری اسلامی حکومتوں کو مسلمان ملکوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ بین الاقوامی طور پہ ایک قانون بنایا جائے کہ دنیا کے ہر ملک میں ناموس رسالت کا تحفظ اس سزا کے طور پہ ہو سکے لیکن تم میں سے ہر ایک بندہ ان تمام گستاخان رسول کو سزا یوں دو کہ تم امریکہ اور اس کے حواریوں کی ملکی معیشت کو برباد کر دو برباد کرو گے او بھائی صبر کار ابھی چلو نہیں کس طرح برباد کرو گے ان کی اشیاء کا کاٹ کرو گے امریکہ اور اس کے ہواریوں کی مصنوعات کا کاٹ کرو گے جس طرح قادیانیوں کی مصنوعات کا کاٹ کرتے ہو جب ان کی دنیا پہ ضرب پڑے گی تو ہمارے پٹھان کہتے ہیں سڑی بچی شیری پھر یہ بندے کے پتر بن جائیں گے تو جب ان کی معیشت پہ زر پڑے گی نا تو پھر یہ جو اسلحے کے کارخانے ہیں نا جہاں پہ یہ بم تیار ہوتے ہیں اور جہاں پہ یہ ڈرون تیار ہوتے ہیں پھر وہ نہیں چلیں گے ہاں معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ سزا دیں گے یا نہیں دیں گے بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے جس طرح قادیانیوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنی ہے اسی طرح امریکہ اور اس کے ہواریوں کی مصنوعات سے بھی بائیکاٹ کرنی ہے یہ آپ کا وعدہ ہے الحمدللہ اللہ پاک آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں صبح خیبر پختونخوا کی جانب سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر کو ایک تجدید عہد کے طور پہ یہ عرض پیش کرتا ہوں کہ ہم الحمدللہ چھوٹے سے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر کے حکم کے منتظر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان اکابر کی صحت میں جان میں مال میں عمر میں مقام میں برکت ہی برکت عطا فرمائے اور ان کے زیر سایہ ہم سے ختم نبوت کے تحفظ اور ناموں سے رسالت کے تحفظ کا کام لے لے ربنا تقبل منا ان کا تسمی العلیم